حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاد ہمارے لیے ہے اور شخ دوسروں کے لیے ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو آٹھ